حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہیں کرتا اور کسی حرام خون میں ملوث نہیں ہوتا تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ